السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتیسویں سپارے سے ایک اور کہانی ایک مزیدار سی سچی کہانی انتیسویں سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت الجن اور جن کو تو آپ جانتے ہی ہیں کافی سننا ہوتا ہے ان کے بارے میں صورت الجن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کیوں یہ سنتے ہیں یہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی مکہ کے قریب ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں وادی نخلا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اب جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ادھر سے کچھ جن گزر رہے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نہیں عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے بہرحال کوئی نماز تھی جس کی جماعت چل رہی تھی اور وہیں سے جن گزرے ابن عباس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جن تعداد میں سات تھے اور یہ وہاں پہ کیوں ہوئے تھے ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو آسمانوں کی جو خبریں جن چرایا کرتے تھے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے وہ روک دی گئیں پہلے تو یہ ہوتا تھا اگر فرشتے آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں یا آسمانوں پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو جن چپکے سے سن لیا کرتے تھے اور پھر آ کے لوگوں کو بتاتے تھے مگر اب کیا ہوا تھا اب یہ ہوا تھا کہ یہ خبریں روک دی گئی تھیں اور اگر کوئی جن کوئی چپکے سے بات سننے کے لیے جاتا تو اس پہ آگ کے شعلے برسنا شروع ہو جاتے سخت مشکل ہو گئی تھی انہیں اوپر جا کے بات سننا مشکل ہو گیا تھا اور وہاں جانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا اب جن سب بڑے ہی پریشان ہوئے آپس میں مل کے بیٹھے اور کہا کہ ہو نہ ہو کوئی بہت ہی اہم بات ہوئی ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ اور جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی پابندی لگ گئی ہے اب تو ہم آسمان کی طرف جا بھی نہیں سکتے چنانچہ سارے لوگ پریشان ہوئے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پوری دنیا میں مختلف ٹولیوں میں یعنی گروہ بنا کے اس واقعے کا سراغ لگائیں پتہ لگائیں کہ آخر ہوا کیا ہے کہ آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں چنانچہ اب جنوں کے یہ گروہ ادھر ادھر پھر رہے تھے تاکہ کچھ سنگن لے سکیں پتہ لگا سکیں کہ ہوا کیا ہے انہیں میں سے ایک گروہ جس جو کہ جس میں سات جن تھے وہ پہنچا وہاں پہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور جب ان کے کان میں قرآن پڑھا تو وہ وہیں پہ رک گئے اور کان لگا کر غور سے سننے لگے اور یہ سننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں تک پہنچنا بند کر دیا گیا ہے اب وہ فوراً واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف یعنی باقی جنوں کی طرف اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے وہ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور ہم لوگوں نے تو جیسے ہی ہم اسے سنا ہمیں لگا کہ یہی سچی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچی بات نہیں ہو سکتی ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی بھی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اب جنہوں نے جو یہ ساری باتیں کیں جا کے اپنی قوم سے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں سورت ال جن میں جانتے ہیں جنہوں نے کیا کہا جنہوں نے کہا کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی بچہ اور ہم بہت بے وقوف تھے جو یہ بات کرتے تھے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے مگر جب ہم آسمان کی طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ تو بہت پہرے لگا دیے گئے ہیں تالے لگا دیے گئے ہیں اور وہ آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے پہلے تو ہم کوشش کرتے تھے کہیں سے موقع مل جائے کہ ہم آسمان سے کوئی بات سن لیں اور آگے کریں مگر اب اب ایسا کرنا بالکل ناممکن ہو گیا ہے اور ہم نے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی بات سنی اللہ تعالیٰ کے نبی سے تو ہم تو ایمان لے آئے کیونکہ جو اپنے رب کے اوپر ایمان لاتا ہے اسے کبھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اسے کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی کوئی ڈر نہیں ہوتا اور جو ہم میں سے مسلمان ہیں وہ تو رہیں گے فائدے میں اور وہ والے لوگ جو اسلام نہیں لائے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ بنیں گے جہنم کا ایندھن اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ساتھیوں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جن جو اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور فوراً ایمان لے آئے تھے اور پھر اپنی قوم کو جا کر تمام باتیں بتائی تھیں تو پھر وہ جن اور قوم میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ ان سے اسلام کی باتیں سیکھ سکیں اور پھر ان پر عمل کر سکیں صحابہ کہتے ہیں ایسا کئی بار ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں اور ہم بار بار سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ایسا نہ ہو کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آ گیا ہو مگر جب ہم نے دیکھا تو آپ غارے ہیرا سے واپس آ رہے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ہمیں ساری رات نہیں ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک قاصد آیا تھا یعنی کہ ان کی طرف سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں انہیں قرآن سناؤں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اب غار ہیرا میں اور وہاں پہ جنوں کے اور آگ کے نشانات بھی دکھائے اسی طرح کے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاں پہ مختلف موقعوں پر جن آتے تھے ان کے پاس کبھی کوئی فیصلہ کروانے کبھی کوئی بات پوچھنے اور کبھی کوئی بات سیکھنے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ